اس میں دو قول ایک قول تو یہ ہے کہ آدمی پر عمرہ کرنا تو نہ واجب ہے نہ فرض ہے وہ عمرہ کرنے گیا اور عمرہ کرنے کے بعد اگر اس نے وہاں شوال کا چاند دیکھ لیا تو صحیح مسئلہ تو یہ کہ وہیں رک جائے اور اب حج کر کے آئے ٹھیک لیکن وہاں قانونی پیچیدگیاں آپ نے عمرہ کا ویزا لیا اور حج کے انتظار میں آپ ہیں اور آپ کو اگر پولیس پکڑ لے تو جیل میں جائے اور آدمی کی ہتک عزت کا بھی مسئلہ ہے تو ایسا کام نہیں کرے کہ جس میں ایک مسلمان کی عزت داؤ پہ چڑھ جائے آپ کو مجبور ہیں آپ واپس آنے میں آپ واپس آ جائیں ایک فتویٰ تو اس پر یہ دیا گیا کہ چونکہ اس پر عمرہ ضروری نہیں تھا اور حج کے ایام اس نے حرم شریف میں پا لیے تو جب اس نے شوال کا چاند حرم شریف یا میقات کے اندر کہیں بھی ہو اس نے دیکھا مثلا ایک آدمی جدہ میں میقات میں تو ہے وہ مکہ میں ہے تو عین حرم میں ہے اگر مدینہ شریف میں تو مدینہ شریف میقات سے باہر لیکن ایام میں حج شروع ہو گئے آئے گا تو واپس جدہ تو جدہ تو میقات کے اندر آتا ہے یا یعنی۔ نہیں تو یوں اس پر گویا حج کرنا واجب ہو گیا ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اگر اپنے وطن واپس بھی پہنچ جائے تو وہ فقیر بھی ہو تو اس پر حج فرض ہو گیا لیکن ایک فتویٰ علامہ امام عبد الغنی نابلخی رحمۃ اللہ تعالی سے فقہ نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوال کا چاند اس نے حرم شریف میں دیکھ لیا اور وہ اپنے وطن چلا گیا اور وہ اگر فقیر ہے اب اس کے پاس زیادہ رہا نہیں کہ وہ حج کرے تو اس پر حج واجب یا فرض نہیں ہوگا اور فتویٰ اسی پر دیا گیا جی ہاں وہ الگ مسئلہ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا اور اگر کسی کو یہ آدمی حج کر لے پہلے سے وہ اگر میقات کے اندر ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا اس لیے کہ فرض تو ایک ہی مرتبہ حج تو اس لیے وہ اگر حج نہ کرے تو اس پر شرن کوئی قباہت نہیں